دوسرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دودھ پلانے کا بیان مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص خزائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کام اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں اسی وجہ سے اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا گیا ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی حوزان کی ایک شاخ تھا یہ قبیلہ عربیت اور فساد میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ کو دو سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی دودھ پلانے کی برکتیں بعد روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید چھ خوش قسمت خواتین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی جبکہ حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادہ عبداللہ بن حارث اور دو صاحبزادیاں انیسہ بن حارث اور جدامہ بنت حارس ہیں جدامہ بنت حارس ہی شیما کے نام سے مشہور ہیں جو اللہ کے آخری نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بڑی رضائی بہن تھیں اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھیں بچپن کے واقعات و برکات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچیں تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے پیٹ کے بل آرام فرما رہے ہیں میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے اپنے سرمگیں اپنے سرمگے آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پلانے بیٹھیں تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں خدا کی شان کے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کر بول بالا کریں گے آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی اس میں بھی خوب دودھ آ گیا حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لیٹ لوٹتے رہے جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبدالعضیٰ کہنے لگے حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے عین قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی بچپن کی کچھ پیاری ادائیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے ان کے جانور بڑھنے لگے ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا دن بہ دن ان دن بہ دن دن بہ دن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے دو ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے تین ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے چار ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے پانچ ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے آٹھ ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی نو ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے تھا جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا وجود مصطفیٰ کی برکتیں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتے ہیں میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا زمین سرسبز درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے میرے پاس سات بکریاں تھیں میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ چالیس دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا اتنا ہی نہیں میری بک اتنا ہی نہیں میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ سات سے سات سو ہو گئیں قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا امی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر کندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں بنوساد میں قیام کی مدت اور واپسی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا دیکھتے ہی دیکھتے دو سال مکمل ہو گئے حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئیں انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انعام و اکرام سے نوازا آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں عجب اتفاق کے انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی یعنی مقصد پورا ہوا اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کے آخر نبی علیہ السلاۃ وسلام کی برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا آپ تقریباً چار سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے وہاں آپ نے اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خسلت بھی خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا قبیلہ بنوساد میں جب پہلا شک صدر ہوا اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے